حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو